ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ قسم کھائے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انیس